يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذووا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال رسول الله عن جعبر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال وهم سوا س الامام مسلم في سے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و ہے جو اکیلا اور تنہا ہماری ساری باتوں کا مستحق اور سزاوار ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد اس کے آخر نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن درود و سلام ہوں معذر بھائیوں میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے دو آیتوں کی اور ایک حدیث پڑھی ہے اس آیت ان دونوں آیتوں میں اور حدیث کے اندر سود کی حرمت اس کی تباہ کاریاں اور اس کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی کیونکہ سود آج ہمارے معاشرے میں اس طریقے شرائط کر گیا ہے جس طریقے سے خون جسم کے اندر کر بھائی صاحب بھائی صاحب نہیں سننا باہر چلے جائیں ٹھیک ہے اگر خطبہ نہیں سننا باہر چلے جائیے کتنی بار بتا چکا خطبے کے دوران بات کرنا حرام منع ہے بات نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں کہ گفتگو کرنے آتے ہیں چوبیس گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہے آپ گفتگو نہیں کر سکتے گھر کے اندر روم کے اندر یہی آدھا گھنٹے کے اندر ہی ساری گفتگو ہوتی ہے استفر اور ایک بار نہیں کتنی بار میں تنبیہ کر چکا ہوں کتنی بار تنبیہ کر چکا ہوں لیکن پھر بھی لوگ ہے کہ سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے کیا سمجھایا لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا استغفر اللہ میں بتا یہ رہا تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو شرائط کر گئے ہیں جس طریقے سے جسم کے اندر خون شرائط کرتا ہے اور خون گردش کرتا ہے ایسے ہی بہت سارے گناہ آج ہمارے معاشرے میں شرائط کر گئے انہیں میں سے بڑا گنا سود خوری ہے سود کھانا ہے امیر ہو غریب اکثر لوگ سود کھاتے ہیں اور اس طریقے سے سود کا کاروبار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی آدمی سود کھانے سے نہیں بچ پائے گا اللہ ماشاء اللہ آپ نے کہا یا تو سور وہ کھائیں گے یا تو اس کا غبار اس کا دھواں ہی ان کو پہنچے گا لیکن اسے کوئی محفوظ نہیں رہے گا آج وہی صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگ سود کے بارے میں کتنے ایسے لوگ تو ہیں جو سود کو حرامی نہیں سمجھتے ہیں سود کو پہلے جائز سمجھتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنا پیسہ کسی بینک میں رکھ دیتے ہیں اکاؤنٹ میں اور فکس ڈپوزٹ اور اس سے جو پیسہ آتا ہے جو سود آتا ہے اسی سود پر ان کی پوری زندگی گزرتی ہے دو لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پیسہ خوب ہے پیسہ جا کر کے اکاؤنٹ میں رکھ دیا اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے سود ملتا ہے فکس ڈپوزٹ کر دیا انہوں نے سود ملتا ہے اس سے اسی سود کو کھاتے ہیں اور پیتے ہیں بچوں کی تربیت کرتے ہیں بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں اپنا علاج کرتے ہیں کھانا کپڑا عید بقرعید تمام چیزوں کا استعمال اس سود کو کرتے ہیں یعنی اس آدمی کی پوری پرورش ہی سود کے مال پر ہوتی ہے اس کا کھانا پینا اس کی تعلیم اس کی اور اور مہمان نوازی اور علاج اور بیماری کے اندر علاج جو کیا جاتا ہے تمام چیزیں وہ اپنے سود کے پیسے سے کرتا ہے یہ صورت حال آج ہو چکی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں بچی کی ولادت ہوتی ہے ایک لاکھ روپے جا کر کے بینک میں رکھ دیں گے پندرہ سال کے لیے اٹھارہ سال کے لیے یا بیس سال کے لیے بیس سال کے بعد ایک لاکھ پانچ چھ لاکھ بن جاتا ہے اسی پیسے سے بچے کی شادی کر دیتے ہیں بچی کی یہ صورت حال آج ہو گئی ہے خود حرام کھاتے ہیں اور بچی کی شادی بھی حرام طریقے سے کرتے ہیں ان کے جو مہمان آتے ہیں مہمان کو بھی حرام کھلاتے ہیں جو لوگ ان میں شریک ہے تو ان کو حرام کھلاتے بچی کی پوری تیاری اس کا کپڑا اور اس کا اس کو تیار کرنا جو کچھ دیتے ہیں سب اسی سود کے پیسے دیتے ہیں اب آپ بتائیے جو شادی سود اور حرام اور باطل اور مال کے ذریعے سے کی جائے گی کیا اس سود کے اس اس, شادی کے اندر برکت ہوگی کیا اس شادی کے اندر برکت ہوگی کیا اس کے آنے والی اولاد اچھی ہوگی کیا اس کے اندر نفع اور فائدہ ہوگا طلاق نہیں ہوگی خلا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جھگڑے نہیں ہوں گے اختلافات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا آج یہی صورت حال ہے حرام کامائی کے ذریعے سے حرام مال کے ذریعے سے شادیاں کی جاتی ہیں اسراف اور فضول خرچیاں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد شادیاں بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو تکمیل تک پہنچتی ہیں کامیاب ورنہ خلا اور طلاق اور آپس میں اختلاف اور لڑائی اور جھگڑا اور کورٹ اور کچہری اور عدالت میں انسان کا پورا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے وہ شادی سب زیادہ بابرکت ہوتی ہوتی جس شادی کے اندر سب سے کم پیسہ خرچ ہوتا ہے یا جس کے اندر سادگی کے ساتھ جو شادی کی جاتی ہے آج ہمارے یہاں جنا کرنا آسان ہو گیا ہے شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے یہ صورتحال ہو گئی تو سود میرے بھائیوں بہت حرام ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے در ہم و ربا یا من ستتی و سلاسی زنیاب اللہ ایک درہم ایک روپیہ انسان سود کا کھاتا ہے وہ چھتیس بار زنا کرنے سے بھی زیادہ وہ مشکل ہے کون ایک روپیہ کھانا سود کا زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے سود کھانا چھتیس بار زنا کرنے سے ایک رو درہم ایک ریال کھانا اس سے زیادہ بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے جو سود کھاتا ہے اللہ فرماتا عام رتق اللہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو وہ ضرور ماں بقی امین الربا اور سود کو چھوڑ دو اس کے قریب نہ جاؤ سود کے ان کلتبین اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے جن کے دل کے اندر ایمان ہوگا اسے ڈر جائے گا اس کو چھوڑ دے گا اگر ایمان نہیں دل کے اندر تو سود کھائے گا سود لوگوں کو کھلائے گا سود کا کاروبار کرے گا سود سے پوری زندگی گزارے گا تمہارے اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنین فئن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله اگر تم نے ایسا نہیں کیا سود کو نہیں چھوڑا فاذنوا بحرب من الله ورسوله تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ فاذنوا بحرب من الله ورسوله اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو تم نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے نبی کے حکم کی مخالفت کی ہے سود کو نہیں چھوڑ رہے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول سے گویا کہ تم جنگ کر رہے ہو کوئی اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے نبی سے جنگ کر کے جیت سکتا سکتا ہے وہ کیا اس کی زندگی چین اور سکون کے ساتھ گزار گزار اپنی زندگی کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ اعلان جنگ ہے یہ جو آدمی سود کھاتا ہے اور سود کاروبار کرتا ہے یا سود پر اس کا انحصار ہوتا ہے بہت حرام ہے بہت سخت جرم ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر سرائے کر چکا ہے امیر و غریب سب کھاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی معمولی سود کھا لینے میں کیا ہو جائے اللہ کے سود کیا درہم و ربا ایک روپیہ بھی ایک درہم بھی اگر کھائیں گے تو چھتیس بار زنا کرنا آسان ہے اور یہ اس کے لیے مشکل ہے ایک درہم کھانا بھی یہ نہیں کہ آپ معمولی کھا لو آپ کے لیے حلال ہے کیا مسئلہ ہے جو چیز حرام ہے شریعت کے اندر وہ حرام ہے اس کا ایک روپیہ بھی حرام ہے وہ بڑا جھوٹ بھی آرام ہے چھوٹا جھوٹ بھی آرام ہے سود حرام ہے چاہے ایک روپیہ کھائیں چاہے دس روپیہ کھائیں چاہے ایک لاکھ کھائیں سود حرام ہے شریعت کے اندر درہم و ربا اللہ کے سود نے فرمایا سود کا ایک درہم چھتیس بار جنا کرنے سے زیادہ مشکل ہے شریعت کے اندر دین کے اندر اللہ رب العالمین کے نزدیک آج ہم نے اس کو آسان کر لیا کتنے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کے اندر سود کھانا ہمارے لیے حلال ہے غیر مسلم ملک میں رہتے سود لے سکتے ہیں سود لے سکتا ہے اگر کوئی سود دیتا ہے غیر مسلم ملک میں میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی کش فہمی ہے یہ یہ کتنی بڑی جہالت ہے جو چیز حرام ہر جگہ حرام ہے اس کا ملک سے تعلق نہیں ہوتا زنا مسلمان عورت کے ساتھ بھی حرام ہے کافر عورت کے ساتھ بھی حرام ہے سود لینا سب کے ساتھ حرام ہے جھوٹ بولنا سب کے ساتھ حرام ہے یہ نہیں غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ آپ جھوٹ بول سکتے اس ملک میں رہتے آپ اس کو دھوکہ دے سکتے آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو آپ اسے سود لے سکتے نہیں سب کے ساتھ حرام ہے جو چیز حرام ہے سب کے لیے حرام ہے ایک لمحے کے لیے بھی حلال نہیں ہوتی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو جائز نہیں جائز نہیں ہو سکتا وہ سود ہے میرے بھائیوں حرام ہے بہت سخت جرم ہے امام مالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سود خور کو دیکھا سود خور کو یہ شراب خور کو میں نے دیکھا یعنی سود خور کو دیکھا کیا ہے جو سود جو ہے یہ شراب خور کا شراب پینے والے کو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے شراب کھول جو ہوتا ہے کرے کہ جب میں نے منظر دیکھا پک رہا ہے وہ وہ آدمی اور پھول پک رہا ہے بکواس کر رہا ہے اور چاند کو کود کر کے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے کرے کہ جب میں نے منظر دیکھا تو میں نے کہا کہ اگر میری بیوی اگر میرے کسی بھی انسان کے پیٹ میں کسی بھی انسان کے پیٹ میں اگر شراب سے بھی زیادہ کوئی حرام چیز چلی جائے تو کیا ہے وہ میری بیوی میرے اوپر حرام ہو جائے گی اس کے لیے طلاق ہو جائے گا یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو حرام چیز ہے وہ کیا ہے شراب پینا وہ یہ سمجھ رہے تھے تو ہفتے کیا نام ہے امام مالک کے پاس ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساگر کے انہوں نے بیان کیا تو امام مالک نے کہا کہ مجھے موقع دو میں پڑھ کر کے بتاؤں گا دوسرے دن پھر آئے پھر تیسرے دن آئے کہا بھی مجھے اور موقع دو تین دن کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب اللہ کو پڑھا نبی کی حدیثوں کو پڑھا سود سے بڑا جرم مجھے کوئی نظر نہیں آیا سب سے بڑا جو حرام چیز ہے شرک کے بعد اور بھی کچھ چیزوں کے بعد جو یا جو انسان کھاتا ہے یعنی جو انسان کھاتا ہے ان میں سب سے زیادہ حرام چیز اگر کوئی ہے تو وہ سود کھانا ہے شراب سے بھی بڑا جرم ہے سود کھانا اس سے بڑا جرم ہوتا ہے سود کھانا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا جرم ہے سود کھانا جو انسان کھاتا ہے اپنے پیٹ کے اندر تو آپ نے اس کے بارے میں یہ فتوا دیا تو معلوم یہ ہوا میرے بھائی کہ سود کھانا یہ شریعت کے اندر بہت حرام ہے اور ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے صرف کھانا اور اس کو استعمال کرنا اور اس کا کپڑا بنانا یا اس کو اور جگہوں پر خرچ کرنا یہ حرام نہیں ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں عقل کا لفظ استعمال کیا گیا اور عقل کہتے ہیں کھانے کو میرے بھائیوں چونکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ یہ ان کی نادانی ہے کیوں اس لیے کہ عقل کیوں کہا گیا کیونکہ عام طور پر انسان سود کو کھاتا ہے کھانے پینے کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر زیادہ استعمال ہوتا تھا تو کھانا کب تو استعمال کیا اس کا مطلب نہیں کہ آپ سود پیسے کا کپڑا بنا لیں چلے گا آپ آپ کے لیے سود پیسے کا گھر بنا لیں چلے گا آپ آپ کے کے لیے سود پیسے سے گاڑی خریدنا آپ کے لیے چلے گا یا سود پیسے سے آپ کوئی اور دوسری چیز لیں جو کھانے پینے کے علاوہ ہو وہ چیز چل جائے گی ایسا نہیں عقل کہہ کر کے تمام چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے کیونکہ عقل یعنی کھانا یہ زیادہ ہوتا ہے اور انسان اسی کے لیے کرتا ہے اس لیے یہ کہا گیا ہے ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے کے علاوہ دیگر چیزوں میں انسان سود کو استعمال کر سکتا ہے ایسے بھی جاہل قسم کے لوگ ہیں جو سود کو حلال کرنے والے اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرنے والے جو کہتے ہیں عقل منع ہے باقی چیزیں نہیں منع شریعت کے اندر میرے بھائیوں کی غلط فہمی ہے یہ یہ ان کی نادانی اور جہالت ہے یہ لا علمی ہے شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے شریعت کے نصوص کو نہ سمجھنے کی وہ جیسے ایسی باتیں کرتے ہیں عقل کا مطلب صرف یہ ہے کیونکہ اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس لیے ورنہ ہر چیز جو بھی سود ہو وہ شریعت کے اندر حرام ہے وہ ناجائز ہے کہیں کہیں پر عقل کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا یہی صرف کہا گیا وہ ضرور ماں باپ یا میرا ربا سود کو چھوڑ دو لہذا ہر طرح کا سود کھانا ہر طرح کا سود لینا اور اس کا استعمال کرنا کیا ہے شریعت کے اندر حرام ہونا جائے یہ سود میرے بھائیوں ہمارے مال کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بھی ہے سود سے مال بڑھتا نہیں ہے انسان کو نظر صرف آتا ہے لیکن اس کا انجام میرے بھائیوں آخر میں تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے خسارہ ہی ہوتا ہے سود لینے سے کسی کا مال نہیں بڑھتا انسان صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے اس کے مال کے اندر برکت دیتا ہے لیکن جان سوچ کھاتا ہے اگرچہ وقتی طور پر اسے نظر آتا ہے لیکن بھائی اس کا آخری جو انجام ہوتا ہے اس کی تباہی اور بربادی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو تباہی اور بربادی اس کے لیے نہیں ہی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فمن جا فن تہا فن اللہ کا فنفر خافیہ جس کے پاس حیثیت پہنچ گئی وہ چھوڑ دیا جو کچھ کیا تھا اللہ اس کو معاف کر دے گا لیکن جو دوبارہ پلٹے گا فولا کا النار یہ لوگ ایسے جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے خالد یعنی جو آدمی سود کو حلال کر لے یا تو اس کا مطلب یہی شاید کا کہ سود کو اس نے حلال کر لیا تو جو بھی اللہ نے حرام کیا اس کو اگر حلال کرے گا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو رب کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا یہ بہت بڑا جرم ہے لہذا سود کو حلال کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے لہذا ایسا انسان ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سور اس نے حلال نہیں کیا لیکن یہ گناہ ایسا ہے جس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ انسان ہمیشہ میز جہنم کے اندر رہے لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی کہ اگر اس نے حلال نہیں کیا تھا تو اس کی سزا پانے کے بعد وہ جہنم سے نکالے جائے گا لیکن یہ ہے کہ یہاں پر خلود یعنی ہمیشہ کے لیے خلود نہیں ہوگا کیونکہ خلود عربی زبان میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک تو ہمیشگی کے لیے کہ کبھی کبھی انسان کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا اور ایک مانا یہ ہوتا کہ ایک لمبے عرصے تک ایک لمبی مدت تک انسان جہنم کے اندر رہے گا دونوں اس کا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر اس نے سود کو اپنے لیے حلال کر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا اور اگر حلال نہیں کیا وہ کہتا حرام ہے لیکن سود کھاتا ہے تو جہنم میں جائے گا اللہ رب العالمین پھر اسے اگر وہ معاہد ہے اور اس نے شرک نہیں کی ضروری ہے اس کے لیے اگر معاہد ہے اور شرک نہیں کیا ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اگر اس نے سود کو حلال نہیں کیا سود کو حرام سمجھتا تھا اگرچہ سود کھاتا تھا یا کھلاتا تھا یا کاروبار کرتا تھا تو سود کا انجام تباہی اور بربادی اللہ اور متعین اللہ الربا وہ الب صدقات اللہ تعالیٰ سود کو بٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے صدقات کے اندر اضافہ ہوتا ہے صدقات ہم دیتے ہیں اللہ کے سو جدید ہے ماں نہ من صدقہ صدقہ دیا ہوا مال کبھی کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت دیتا ہے جس پر آپ صدقہ کرتے ہو آپ کے لیے دعا کرتا ہے آپ کی دعائیں قبول ہوتی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ اور بابین کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے سن کے حدیث ہے جب بھی انسان سبوک کرتا ہے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک دائیں طرف بیٹھتا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھتا ہے دائیں طرف والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ دینے والے کو تو اور دے دے اللہ آت منف خلفا اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو توڑ دے دے جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے صدقہ تو خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اور اسے دے دے وہ آتے ممسکن تلفا اور جو مال کو گن گن کر کے رکھتا ہے روک کر کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے کون دعا کرتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے جو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا اس کے مال کی بربادی کی دعا کرتے ہیں اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تیز سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور تو دے دے فرشتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے لہذا جو نہیں دیتا ہے قدرت کے باوجود اس کے پاس مال ہے دولت ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا میرے بھائی مسکین ہو جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور جو مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے اس کے مال کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے مصیبتوں سے بچتا ہے پریشانیوں سے بچتا ہے اور جھوٹے مقدمات سے بچتا ہے بیماریوں سے بچتا ہے اور مال کے اندر برکت ہوتی ہے کم مال ہوتا ہے لیکن پھر بھی چین و سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے لیکن بہت پیسہ سکون اس کے پاس نہیں ہے بہت پیسہ اس کے پاس بچے خراب ہیں اس کی بیوی خراب ہے وہ خود خراب ہے غلط کاروبار کرتا ہے غلط چیزوں کے اندر پھنسا ہوا ہے بہت مال اس کے پاس لیکن سکون نہیں ہے چین اس کے پاس نہیں ہے بستر پر جاتا دوا کھا کر کے سوتا ہے تب بھی اس کو نیند نہیں آتی لیکن کم مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق عمل کرتا ہے ایک منٹ کے اندر اس کو نیند آ جاتی سکون اس کو مل جاتا ہے کوئی اس کو دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ سکون چھین لیتا ہے جو حرام کھاتا ہے جو حرام کھلاتا ہے اور اس طریقے سے اللہ کی رائے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرتا تو یہ محک اللہ و صدقات اللہ تعالیٰ مال کو کیا کرتا ہے صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو اللہ ابامن کم کر دیتا ہے سود کے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ربا وہ ان ہوئی اللہ کل مسلم کی روایت سود کتنا ہی زیادہ ہو جائے اس کا انجام اور اس کا اختتام کیا ہے کم ہی ہے اس کا انجام تباہی اور بربادی ہی ہے کتنا بھی سود ہو جائے اس کا انجام تباہی بربادی دنیا کے اندر بھی تباہی اور اگر یہاں تباہی سمجھ گیا تو آخرت کے اندر تباہی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار اس لیے تباہی اور بربادی ہی ہوتی ہے سود کے اندر اور ایک دوسرے دن کی طرح فرماتے ہیں کہ اکثر اکثر الربا الربا آخر تو امر ہی اللہ کوئی بھی آدمی کی روایت ہے صحیح روایت آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی کتنا بھی زیادہ سود لیتا کوئی بھی آدمی جتنا بھی سود لے لے اس کا جو انجام ہوتا قلت ہی ہوتا ہے اس کے مال کی تباہی بربادی ہوتی ہے اور اس اس کا مال مال کم ہوتا ہوتا ہی رہتا ہے کے کے اندر اضافہ نہیں تو ماں یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے سود کا کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہمارا مال بڑھتا ہے لیکن حقیقت یہ میرے بھائی ہو کہ اس کا مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ اس کے مال کے اندر کمی آتی رہتی ہے اور جو سود لیتا ہے سود دیتا ہے یا گواہ بنتا ہے یا لکھتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ ابرانی کی لانت ہوتی ہے صحیح مسلم کے بعد جیسے جابر رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم ربا سود کھانے والے وہ موکل سود دینے والے وہ ہو سود کو لکھنے والا سیکرٹری وہ شاہد اور جو اس کے دو گواہ بنتے ہیں سب پر اللہ کی اس کے نبی کی ہوتی ہوگی اور جب لانت ہوگی تو انسان کی زندگی اجیر بن جائے گی انسان کی زندگی بھی سکون کے ساتھ نہیں گزرے گی اس لیے آپ دیکھ لیجیے جو بھی سودی کاروبار کرتے ہیں آپ ان کی زندگی دیکھیے کتنے اجیرن اور کتنی مشکل کی زندگی گزرتی ہے ان کے زندگی میں چین اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اس لیے یہ کیا یہ حرام ہے سود کا لینا اور اس طریقے سود کا دینا اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی لانت ایسے آدمی کے اوپر اوپر ہوتی ہے جو آدمی سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے آپ نے صاف ہونا کہا سب برابر ہے اس کے اندر کیا ہے سب برابر ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سود کو نہیں لیتے ہیں بھئی اگر آپ سود نہیں لیتے آپ سود کا ذریعہ بنتے ہیں تو جو انسان حرام کام کا ذریعہ بنے وہ چیز بھی شریعت کے اندر حرام ہوتی ہے اسی لیے آپ کے پاس اگر زمین ہے آپ کے پاس اگر دکان ہے آپ سودی کاروبار کے لیے اگر کرایہ پر دیتے ہیں تو آپ گویا کہ اس کی مدد کرتے ہیں یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر یہ بھی ناجائز ہے شریعت کے اندر ایک آدمی سود نہیں کھاتا لیکن وہ سود کے لیے اپنی زمین دیتا ہے کرائے پر اپنا گھر دیتا ہے کرائے پر یا دکان کرائے پر پر دیتا وہاں سودی کاروبار کے لیے بینک کھولے جاتے ہیں یا کاروبار کیا جاتا ہے یہ حرام ہے آپ کے لیے جو دے گا اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے وہ کہتا میں سود نہیں کھاتا اگر نہیں کھاتے لیکن سود پھیلانے کا سود کو دنیا کے اندر عام کرنے کا تم نے مرکز کھول رکھا ہے تم نے سینٹر کھول رکھا وہاں سود کا کاروبار ہوتا حرام اور ناجائز ہے یہ شریعت کے اندر منہ کے لوگ سود دینے والے پر لینے والے گواہ بننے والے سب پر لانت بھیجی گئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان شراب پیتا ہے اس کے بارے میں نو دس لوگوں پر لانت بھیجی گئی جو آدمی سود جو شراب پیتا ہے جو شراب بناتا ہے جو شراب لے جاتا ہے جو شراب لوگوں کو دیتا ہے جو اس کو اٹھاتا ہے کہیں اس کو کسی دوسرے سے لے کر کے جاتا ہے جو شراب کو نچوڑتا ہے تمام لوگوں پر لانت بھیجی گئی ایک آدمی بولتا ہے کہ بھائی میں شراب تو نہیں پیتا ہوں صرف کیا ہے میں اپنے گاڑی میں رکھ کر کے اس کو دکان تک پہنچاتا ہوں یہ بھی حرام ہے کیونکہ آپ ایک حرام کام کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں آپ اس کے ذریعے سے حرام کام کر رہے ہیں اگرچہ آپ خود شراب نہیں پیتے تو حرام جو چیز ہوتی ہے اس کا کرنا حرام ہوتا ہے اور اس چیز کی طرف جانے والے تمام راستوں پر چلنا بھی حرام ہوتا ہے اس کی مدد کرنا اس کا ذریعہ اور سبب بننا یہ بھی حرام ہوتا ہے تمہارے بھی نے چار لوگوں پر لانت بھیجی کہا سب برابر ہے گواہ بننے والا بھی برابر ہے اور لکھنے والا بھی برابر ہے سود کھانے والا بھی برابر اور سود دینے والا بھی برابر سب برابر ہے اللہ کی نظر میں نبی کی نظر میں سب برابر ہے شریعت کی نظر میں ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اگرچہ انسان کہے کہ میں سود نہیں کھاتا اگر انسان کہے کہ میں چالو نہیں کہ چارج ختم ہو گیا لگتا تو اگرچہ انسان سود نہ کھائے اور اس طریقے سے وہ ذریعہ بنتا ہے تو حرام ہو شریعت کے اندر نہ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے حضرت بحر کی حسط بحران سوال موبقات سے بچو سب سے پہلے آپ نے کہا اشرک باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کیونکہ سب سے بڑی ہلاک کرنے والی چیز یہی ہے شرک سے بڑی کوئی ہلاکت کرنے والی چیز نہیں ہے سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا حرام سب سے بڑا منکر اور سب سے بڑی برائی سب سے بڑا شر اگر کوئی ہے اس دھرتی اور سورج زمین پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ یہی ہے تو آپ نے کہا سب سے پہلے شرک کرنا اور پھر کیا آپ نے فرمایا وہ سحر جادو کرنا اور نمبر تین آپ نے فرمایا وہ عقل وقت النفس لطی حرم اللہ اللہ بالحق نہ کسی کو قتل کرنا اور چوتھے نمبر آپ نے فرمایا وہ عقل الربا اور سود کھانا نمبر پانچ عقل مال یتیم یتیم کا مال کھانا نمبر چار وہ تولی نمبر چھ وہ طولی احمد زحف میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ بھی کیا ہے بڑے گناہوں میں سے ہے نمبر سات وہ المحسنات المحسنات الغافلات جو پاک دامن عورتیں ہیں مومنہ عورتیں ہیں بھولی بھالی سیدھی سادھی عورتیں ہیں ان پر زنا کا الزام لگانا جنا کی تہمت لگانا یہ سات گناہ ایسے ہیں جو ہلاک کر دینے والے برباد کر دینے والے چوتھے نمبر پر آپ نے کیا فرمایا واکل الربا سود کھانا یہ بھی کیا حرام ہے یہ تو سود کے اندر بڑے نقصانات ہیں یہ باطل طریقے سے مال کھانا یہ ظلم اور جاتی ہے بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے یہ اور یہ گناہ کبیرہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے جنا سے بھی بڑا گناہ سود کھانا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ ایسا اور ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ کسی بھی شریعت کے اندر سود حلال نہیں تھا جتنی بھی شریعتیں اللہ نے بھیجی ہیں ہر شریعت کے اندر تورات زبور انجیل جتنے بھی دنیا کے اندر آئے تمام نبیوں کی شریعت کے اندر سود حرام تھا کسی بھی شریعت کے اندر سود کو حلال قرار نہیں دیا گیا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کتنی بڑی حرام چیز ہے شریعت کے اندر دین اسلام کے اندر لیکن آج لوگوں نے اسے معمولی سمجھ لیا معمولی سمجھ لیا میرے بھائیوں انشاءاللہ آنے والے جمعہ یا اس کے بعد والے جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ سود کی کتنی شکلیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج اور لوگ دھرنے سے کاروبار کرتے ہیں دھرنے سے لوگ اس کو کرتے ہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے اور اس کے اندر ملوث ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں بزنس کر رہا ہوں میں تجارت کر رہا ہوں حرام ہے وہ چیز میرے بھائیوں بہت ساری شکلیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آئے ہیں ان شاء اللہ آنے والے یا اس کے بعد والے جمعہ میں ان شاء اللہ ان تمام شکلوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے میری ہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی سوچ سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے سوچ سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین اللہ محرض آ فرمائے حرام چیزوں سے بچائے حرام کاروبار سے بچائے اللہ ابراہین ہمیں بچوں کو کی دینی تربیت کرنے کی توفیق دے خود حلال کھانے اور بچوں کو بھی حلال مال کے ذریعے سے ان کی تربیت کرنے کی پالنے اور پوسنے کی اللہ ابراہ ہم سب کو توفیق دے امین بارک اللہ علیہ ولکم فلقان عظیم نفان ویاکم بالآیات ذکر حکیم ان تعالی جواد الکریم ملکمبرف الرحیم